وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فاكله حرام رواه مسلم واخرجه من حديث ابن عباس بلفظ بلفظ نهى وزاد وكل وكل ذي مخلب من الطير بلوغ المرام کی یہ نئی کتاب شروع ہوئی ہے کتاب العطمہ بلوغ المرام ایک جامع کتاب ہے اور اس میں مختلف موضوعات پر چھوٹی چھوٹی کتابیں شامل کی گئی ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چیپٹر تو آج ہم ایک نیا نئی کتاب کا آغاز کریں گے کتاب العقیمہ تعام کی جمع اقیمہ ہے اور تعام کہتے ہیں کھانا کو یعنی کون سی چیزیں جانور وغیرہ میں سے کیا کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا حرام ہیں ان کا یہاں پر ذکر ہوگا چونکہ بہت سارے جانوروں جانوروں کا ذکر ہوگا اس لیے یہاں پر جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے اطعمہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پڑھی گئی ہے جس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درندوں میں سے ہر کچلی والے درندے حرام ہے یعنی ان کا کھانا کچلی دانت والے درندے اس کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جیسے سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کو عربی زبان میں سنایا کہتے ہیں اور ان کے بغل میں جو ایک ایک دانت ہیں ان کو ربائی کہتے ہیں چوتھے دانت کہہ لیجئے چار دانت سامنے ربائی اور پھر ان چاروں دانتوں کے بغل میں ایک ادھر ایک ادھر جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں ان کو انیاب کہا جاتا ہے ناب کی جمع انیاب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جو وہ تمام درندے جن کے یہ نوکیلے دانت ہیں جن سے وہ چیر پھاڑ کرتے ہیں وہ سب جانور کیا ہیں حرام ہیں تو گویا کے شریعت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جانوروں کا نام نہیں بتایا اس لیے پتا نہیں کتنے جانور ہیں لا تعداد بے شمار ان کی صفت بتا دی کہ وہ جانور جن کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں اور جو چیر پھاڑ کر کے کھاتے ہیں وہ سب جانور کیا ہیں حرام ہیں ان کا کھانا پینا کھانا حرام ہے تو یہ جانوروں میں جتنے بھی جانور اب جو جانور اس صفت سے خالی ہو جو جانور اس صفت سے خالی ہو جو کچلی والے اور نوکیلے دانت والے جانور ہیں جتنے بھی جیسے شیر پھر چیتے اور شیر اور چیتے کے تال کے جتنے بھی ان کی جنسیں ہوتی ہیں جتنے بھی جو ہے ٹائپس کے ہوتے ہیں جتنی بھی قسمیں ہیں شیروں کی اور تیندوے یہ سب اسی طرح سے بھیڑیے اسی طرح سے بھیڑیے کتے بلی بھی انہی میں آ جاتی ہے تو یہ سب جانور جو ہے یہ حرام ہے ان کے برخلاف وہ جانور جو کچلی والے نہیں ہیں تو عام طور سے عام طور سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان کا کھانا کیا ہے ہاں حلال ہے ان کو کھایا جا سکتا ہے اور کچھ جانوروں کے نام یہاں پر آئیں گے بات سمجھ میں آ گئی شریعت نے یہاں پر اصول دے دیا ہے کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں فلا جانور کے حرام ہونے کے بارے میں دلیل دکھائیے یہ عمومی دلیل ہے صفت ہے جس کے اندر صفت اور ایک اصول دے دیا گیا کہ اس اصول پر جو بھی جانور اتریں گے وہ سب اس میں شامل ہو جائیں گے اسی طرح سے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور اسی حدیث کو ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور ان کی حدیث سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اس لفظ کے ساتھ نہا کے لفظ کے ساتھ یعنی نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکلے کل دینا بمن سبا اس طرح کے الفاظ ہے نہا کے لفظ سے اور اس میں یہ لفظ بھی ہے وکل دی مکھ من پیر اور اسی طرح سے پرندوں میں سے جو پرندے اپنے پنجے سے شکار کرنے والے ہیں وہ پرندے بھی حرام ہیں تو اب جانوروں میں جو صفت بتائی کہ جن جانوروں کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں اور جو چیر پھاڑ کر کے شکار کرتے ہیں وہ حرام ہے اور پرندوں میں وہ پرندے جو اپنے پنجے سے شکار کرتے ہیں پنجے سے شکار کرتے ہیں وہ بھی اسی ضمن میں آ جائیں گے جس میں آپ جو ہے باز ہے چیل ہے گدھ ہے اسی طرح سے شاہین ہے کوا ہے اسی طرح سے کیا کہتے ہیں کچھ اور بھی جانوروں کا شمار کیا جاتا ہے اور کچھ جانور ایسے ہیں ہاں جو کیا کہتے ہیں اس طرح سے اپنے پنجے سے شکار نہیں کرتے ہیں پنجے سے شکار نہیں کرتے ہیں تو ان کا کھانا کیا ہے جائز ہے کوا بھی انہیں میں سے ہے جو پنجے سے شکار کر کے کھاتا ہے چھوٹے چھوٹے جو ہے جو ہے چوزوں کو اٹھا لے جاتا ہے اور اس طرح سے تو یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو ہے صفت بیان کر دی ہے کہ اس طرح کے جو پرندے ہیں اور جو پرندے اس صفت سے خالی ہیں جو شکاری پرندے نہیں ہیں پنجے تو سب جانوروں کے ہوتے ہیں سب پرندوں کے ہوتے ہیں سب پنجے ہوتے ہیں لیکن ان میں سے بہت سارے پرندے ایسے ہیں جو شکار نہیں کرتے شکار نہیں کرتے پنجوں سے اس طرح سے یعنی وہ شکاری جانور نہیں ہیں جو دوسرے جانور کو شکار کرتے ہوں اور اس طرح سے اپنی غذا استعمال کرتے ہوں تو وہ پرندے حلال ہیں کچھ کی تفصیل آگے آ رہی ہے وعن جابر قال ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن, لحوم الحمر و عدینفیل لحوم الخیل متفق علیہ وفیل لفظ بخاری و جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گھریلو گدہوں کے گوشت سے منع فرمایا یعنی حرام قرار دیا اور گھوڑوں کے یا گھوڑے کے گوشت کھانے کی رخصت دی اجازت دی یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح بخاری میں لفظ ہے رخ کا لفظ ہے آگینہ کے بجائے تو اس سے معلوم ہوا کہ گھریلو گدھے پہلے کھانا حلال تھا جو عام طور سے لوگ پالتے ہیں گدھوں کو اور ان کو سواری کے لیے اور بوجھ وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں دھوبی وغیرہ زیادہ رکھتے ہیں اور بوجھ دھونے والے بھی اس کو ان کو استعمال کرتے ہیں خاص کر کے دیہاتی علاقوں میں یہ بہت کام آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ان کے کے گوشت کو حرام قرار دیا دوسری حدیث میں کچھ مختصر سی تفصیل یہ ہے کہ صاحب اکرام نے بیان کیا کہ جس وقت یہ خیبر کے موقع سے جب یہ حرمت کی کا اعلان ہوا تو ہماری ہانڈیوں میں گدھوں کے گوشت پک رہے تھے ہم نے ہانڈی سمے جو ہے یا کیا کہتے ہیں ہم نے اس کو گوشت کو پکے ہوئے پکتے ہوئے گوشت کو پلٹ دیا اور ہانڈی الٹ دی اپنی اور نہیں کھایا ہم لوگوں نے اور اسی موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے گوشت کی اجازت مرحمت فرمائی تو گھوڑا حلال ہے اور جائز ہے ہاں، سوائے امام منیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ان کے ہاں یہ جو ہے جائز نہیں ہے ہاں، لیکن اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہو سکتا ہے کہ ہاں انہیں یہ حدیث نہ پہنچی ہو اور ایک بات یہ بھی یاد رکھے ان ائمہ کی طرف جو ساری باتیں منسوب ہیں ہاں ان کی سند کا بھی کوئی زیادہ اعتبار نہیں ہے غور کیجیے گا اس لیے کہ آج بہت سارے لوگ جو ہے ساری باتوں کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے ساری باتیں ان کی طرف منسوخ کرنا صحیح اور درست نہیں ہے تو ہو سکتا ہے ان کو حدیث نہ پہنچی ہو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت جو ہے متفق علیہ روایت ہے ان کو نہ ملی ہو تو اس لیے جو ہے ان کو معذور سمجھیں گے لیکن بعد والے جن لوگوں کے کانوں میں حدیثیں پڑیں اور حدیثیں معلوم ہوئی جن کو وہ لوگ جو ہے حدیث سننے اور جاننے کے باوجود بھی ہاں حدیث کا انکار کریں یا اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دیں یہ کسی طرح سے بھی درست اور جائز نہیں ہے وعن ابن اوفا رضی اللہ قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبع غزوات نا الجراد متفق علیہ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کی اساد غزوات کیے جس میں ہم ٹڈی کھاتے رہے ہیں ہاں ٹڈی جس کو کیا کہتے ہیں گراس ہوپر کہا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے نا تو یہ بڑی بڑی ہوتی ہیں اور ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اگر یہ مر بھی جائیں تو ان کو جو ہے ہاں، کھا سکتے ہیں مچھلی کی طرح سے ہے ایک حدیث آپ لوگوں نے سنا ہوگا پہلے کہ احلت لنا میتانی ودمان امل وی تتان حوت والجراد وہ امت دمان فل کا بدو صحیح روایت ہے کہ ہمارے لیے دو مردار حلال کیے گئے دو مردار حلال کیے گئے اور دو ہاں خون حلال کیے گئے مردار کیا ہے مچھلی اور ٹڈی اور خون کیا ہے الکبد وتحال کلیجی اور تل ہاں تو یہ دونوں چیزیں حلال کی گئی اور دل بھی اسی کلیجی میں شامل ہو جائے گا دل بھی شامل ہو جائے گا یہ نہیں کہ دل کے لیے لفظ نہیں آیا تو دل کو وہ کر دیں تو اس طرح سے ٹڈی کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ کھا سکتے ہیں بغیر اس کو ذبح کیے ہوئے وعن رضی اللہ عنہ کی فذبحها فبعث بوريكها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقبله انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک لمبے قصے کے بارے میں جو خرگوش کے تعلق سے ہے ریبٹ کے تعلق سے جس میں ہے انہوں نے ذکر کیا کہ اس کو ذبح کیا انہوں نے غالباً انہوں نے جو ہے خرگوش کو دوڑایا اور پھر پکڑ لیا پکڑ کر کے پھر ذبح کیا اس کے بعد پھر جو ہے اس کا ہاں، اس کی ران جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا تو اس سے پتہ چلا کہ خرگوش کا کھانا بھی خرگوش کا کھانا بھی جائز ہے حلال ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل اربع من الدواب النملتی والنحلتی والہدہدی والصردی قواہ احمد و ابو داود و حبان یہ حدیث صحیح ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار جانوروں کے قتل کرنے اور مارنے سے منع فرمایا ایک چیونٹی ہے دوسرے شہد کی مکھی ہے اور تیسرے ہدہد ہے اور چوتھے سورد ہے سورد یہ جس کو اردو زبان میں لٹورا کہتے ہیں اردو زبان میں اس کو لٹورا کہتے ہیں اور یہ یہ میں اس کو انگلش میں نہیں دیکھ سکا نہیں میں دیکھ لیتا شاید گوگل سے پوچھتے بتا دیتے اسورد جو ہے میں نے دیکھا اس کو آپ اسورد عربی میں لکھیں گے نا اسورد لکھیں گے یعنی سورت کی پکچر تو وہ جانور آ جائے گا اور چوٹی مشہور ہے شہد کی مکھی بھی کیونکہ ان کا کھانا جائز نہیں مارنے کا مطلب یہاں کتاب العطمہ میں اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ یہ بیان کرے کہ جب مارنا جائز نہیں تو کھانا بھی جائز نہیں ہد کے حربت کے بارے میں کوئی خاص بات ذکر نہیں ہے البتہ سورج جو چڑیا ہے لٹورا جس کو کہتے اس کے بارے میں میں نے دیکھا تو یہ پرندہ جو ہے وہ شکاری پرندہ ہے اور باقاعدہ اپنے سے چھوٹے جانوروں پر جو ہے وہ حملہ کر کے ان کو اپنی خوراک بناتا ہے اور یہاں تک میں نے دیکھا اس میں ایک کلپ یہ بھی تھی کہ اس چھوٹے سے جانور چھوٹا پرندہ اور یہ کتنا بڑا ہوتا ہے یہ تقریباً جو ہے یہ گوریا ہوتی ہے اسپیرو پسپور جو ہے گوریا سے چھوٹا تھوڑا بڑا ہوتا ہے یہ پرندہ اس کو آپ دیکھیں گے یوٹیوب پر اگر دیکھیں تو باقاعدہ اس نے جو ہے ایک چھوٹے سے سانپ کو اپنی چوچ سے مار مار کر کے جو ہے مار ڈالا اور پھر یہ اٹھا لے گئے اس کو اپنی خوراک بنایا تو اس طرح سے تو گویا کہ ایک شکاری جانور ہے جس کے مارنے سے اور کھانے سے منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی عمار قال قلت لجابر الضبع صید ہی قال نعم ال تو کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالا نام رواه احمد الربات وسحم البخاری ابن حبان یہاں ایک جانور کے بارے میں ذکر ہے جس کو لکڑ بگھا کہتے ہیں اب اور یہ اس میں اور کیا کہتے ہیں اس میں فرق ہوتا ہے جس کو زیب کہتے ہیں زیب میں اور اس میں فرق ہے تو ابن ابی عمار کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا بب یہ یعنی لکڑ بگھا یہ شکار ہے تو کہا ہاں تو کہا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے تو کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جانور جو ہے ہاں، حلال ہے اس کو کھا سکتے ہیں ہاں؟ اور بعض لوگوں نے اس کا جو ہے وبع کا ترجمہ جو ہے وہ بجو کیا ہے لیکن یہ بجو کا ترجمہ جو ہے یہ درست اور صحیح نہیں ہے بجو وہ جانور ہوتا ہے جو قبرستان پر رہتا ہے اور مردوں کو وہ کھاتا ہے جب قبرستان دفن کر کے چلے آتے ہیں تو باقاعدہ وہ ہاں وہ کھودتا ہے اور کھود کر کے اپنی خوراک بناتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ الگ چیز ہے اور یہ الگ چیز ہے تو عام طور سے کیا کہتے ہیں یہ جانور بہت نایاب اور کم پایا جاتا ہے اور یہ درندوں میں سے نہیں ہے وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہو سئل عن القنفذ فقال قل لا اجد فيما اوحی الی محرما الى آخر الآیاء فقال الشیخ عندہ سمعت ابا حریرت رضی اللہ تعالی عنہ یقول ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انہا خبیثت من الخبائث فقال ابن عمر ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال اخرجه احمد وابو داود واسناده ضعيف وضعفه الله عبد الله بن عبداللہ ابن اللہ تعالى عنهما بیان فرماتے ہیں کہ یا ان سے سوال کیا گیا قنفذ کے بارے میں قنفذ ایک جانور ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں ہیج ہاگ کہتے ہیں ہیج ہاگ اور اس کی شکل شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے وہ جانور جس کے پورے جسم پر کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں اور جب اس جانور کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو اپنے پورے جسم کو کانٹوں سے پورے چھپا لیتا ہے چھپا لیتا ہے پورا ہاں یعنی وہ ایک گیم کی طرح سے بن جاتا ہے ہاں اور جانور اس کو وہ نہیں کر پاتے تو اس کے بارے میں کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک آیت پڑھی قرآن کی اللہ لحم اویہ محرم اللہ کہہ دیجئے کہ میں کھانے والی چیزوں میں سے جو میرے پاس وحی کی گئی ان میں سے حرام نہیں پاتا ہوں مگر یہ کہ وہ مہتا ہو ہاں مردار ہو او ہاں یا یہ کہ وہ بہتا ہوا خون ہو جیسے جانور کو ذبح کر دیا جاتا ہے جو خون باہر آ جاتا ہے وہ یا اسی طرح سے خزیر کا گوشت ہو تو یہ آیت پیش کی تو گویا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس آیت سے یہ استدلال تھا کہ کنفب یہ ہیج ہاگ جو ہے ان جانوروں میں سے نہیں ہے جس کو کیا کہتے ہیں اردو زبان میں اس جانور کو خار پشت کہتے ہیں خار پشت جی چوہے کی شکل کی دیکھیے شکل اس کے چوہے جیسی ہوتی ہے اوپر جو ہے ہاں تو خار پشت اس کو کیوں کہتے ہیں سمجھتے ہیں یہ فارسی کا لفظ ہے خار مانے کیا ہوتا ہے کانٹا اور پشت مانے پیٹ یعنی اس کی پوری پیٹ پر جو ہے کانٹے ہوتے ہیں تو انہوں نے گویا کی یہ استدلال کیا اس آیت سے کہ گویا کہ وہ حلال ہے حرام نہیں ہے تو ایک بوڑھے شخص ان کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ اس جانور کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہاں، گندے جانوروں میں سے ہے یعنی خبیف جانوروں میں سے ایک ہے تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اس کا حکم وہی ہے گویا کہ خبیص کا لفظ استعمال کرنے سے ہاں، حرمت کی طرف اشارہ تھا لیکن چونکہ یہ حدیث ضعیف ہے تمام لوگوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اس لیے اس کی اس کے حلال اور حرام دونوں میں ہونے میں کیا ہے لوگوں نے اختلاف کیا ہے امام ونیفا امام احمد بن حمر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کیا ہے ہاں کہ یہ چونکہ حدیث کے اندر خبیص کا لفظ آیا ہے اور خبیص حرمت پر یہ لفظ دلاش کرتا ہے اس لیے یہ جانور جو ہے حرام ہے لیکن چونکہ حدیث ضعیف ہے اس لیے دوسرے امام امام مالک اور دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جانور جو ہے حلال ہے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی خیال ہے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے حرام ہونے پر کوئی واضح اور صریح دلیل نہیں ہے اس لیے جو ہے اس کو حرام نہ قرار دیا جائے یہ اور بات ہے کہ اپنی اپنی طبیعت ہے جس کو جس کی طبیعت چاہے کھائے جس کی طبیعت چاہے نہ کھائے جی جیسا بتا رہے ہیں نہیں اب یہ چوہے میں اور اس میں فرق ہے فرق ہے یہ ہے کہ اب چونکہ وہ لفظ اس کا نام الگ ہے نام الگ ہے اور کام بھی الگ ہوگا تو اس لیے جو ہے جب اس کی حرمت پر کوئی خاص دلیل نہیں ہے تو نہیں کہا جا سکتا اس کے بارے میں جی سر اس کی تفصیل جو ہے نہیں معلوم ہے میں ذرا اس کی جو ہے دیکھ کر کے ہاں اب آگے آ رہا ہے آگے آ رہا ہے وہ الگ چیز ہے وہ جی جی بھیڑیا ٹائپ کا ہے لیکن وہ بھیڑیا نہیں ہے بہت سارے اما کہتے ہیں کہ حلال ہے امام شاف امام احمد امام اسحاق وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے اور امام مالک امام و رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا شمار جو ہے درندوں میں ہوتا ہے ہوں تو اس میں دیکھا جائے گا یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے بارے میں اس کی شکل و صورت دیکھی جائے گی اگر اس کے کچلی کے دانت ہیں کچلی کے دانت ہے جو درندوں کی طرح سے ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو حرام مانا جائے گا جی لیکن چونکہ حدیث ہے یہاں پر اور حدیث صحیح ہے حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے تو پھر جو ہے اس کو الگ کیا جائے گا گرچہ کیا کہتے ہیں اگر کہا جائے کہ ہاں اس کے اندر جو ہے کشلی والے دانت ہے تو اب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عمومی روایت سے یعنی عمومی بیان سے اس کو الگ کر دیا ہے اس لیے اس کے حرام ہونے کے بارے میں فتوا نہیں لگایا جا سکتا ایسا بھی ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو ہیں ہاں یہ مسئلہ اس کا دیکھیے اصل میں اب اس کو جو لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں تو ان ان سے پوچھا جائے جو جانور کے ماہرین ہیں ہر علاقے میں نہیں پایا جاتا تو اگر شک و شبہ ہو جائے تو بھائی اس کا منہ کھول کے دیکھ لیا جائے کچھ لی ہے کہ نہیں ہے ہاں اس کے یہ دانت نوکیلے جو ہے درندے کی طرح سے ہے کہ نہیں ہے کئی بار جو ہے شبہ ہو جاتا ہے تو فرق ہو جائے گا سمجھ میں بات آ جائے گی والن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الجلالتی و البانی اخاجا وسحم الشیخ البانی رحم اللہ جامع ترمیدی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ کھانے سے اور اس کے دودھ سے منع فرمایا جلالہ اصل میں اس حلال جانور کو کہتے ہیں جو غلازت اور گندگی کھانے کا عادی ہو جائے چاہے وہ اونٹ یا اونٹنی ہو یا گائے وغیرہ ہو بھینس ہو بکری ہو مرغی ہو جو گندگی انسانوں کا فضلہ جو جو ہے جانور کھاتے ہیں گندگی اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں تو ان جانوروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے اور ان کا دودھ استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے کوئی بھی جانور ان میں سے جو کھانے والے کھائے جانے والے جانور جو حلال جانور ہیں چاہے اونٹ اٹھنی ہو اونٹ ہو اسی طرح سے گائے ہاں کچھ میں نے تو کچھ گایوں کو دیکھا کہ ہاں ان کی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ ہاں اس طرح کی چیزیں جو ہے گندگی کو کھاتی ہیں تو اب ان کا کھانا جو ہے یہ حرام ہے ایسے اس روایت میں جو ہے صنعت کو ضعیف قرار دیا اس کتاب کے اندر محقق نے لیکن یہ حدیث جو ہے صحیح ہے بہت سارے محققین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا اور طبیعت بھی جو ہے یعنی گوارا نہیں کرتی کہ وہ جانور جو اس طرح کی گندگی کھاتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس کے جسم کے اندر اس چیز کا اثر ہوگا اسی لیے اہل علم نے کہا کہ اگر اس طرح کا کوئی جانور ہے اور اس کو اگر کھانا ہے یا استعمال کرنا ہے اس کا دودھ وغیرہ تو پھر اس کو ہاں اس کو باندھ دیا جائے باندھ کر کے اس کو جو ہے چارہ اور اس طرح کی چیزیں پاک چیزیں اس کو کھلائی جائے کچھ لوگوں نے کہا کہ چالیس دن تک جو ہے وہ ان کو کھلایا جائے تاکہ جو ہے وہ جو ہے تبدیلی آ جائے اور پھر ان کو استعمال کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اشتہاد ہے علماء کا حدیث کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن ہاں، عمومی طور پر اگر یہ اس طرح کا جانور ہے اور اس کی عادت برابر ہے تو پھر اس کو نہیں کھانا چاہیے نہ دودھ استعمال کرنا چاہیے بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کسی خاص آدمی کا ہے تو وہ یہ عادت اس کی چھڑائے اس کو باندھ دے اس کو اچھا چارہ دے اور اس کے لیے غذا مہیا کرے ہاں اور ان علاقوں میں نہ لے جائے جہاں اس طرح کی گندگیاں ہوتی ہیں اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ کہ یہ جانور جو عادی ہو جاتے ہیں تو زیادہ تر ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں یا گندگی کا استعمال کرتے ہیں ہاں ورنہ اگر کبھی کسی طرح سے ہلکا پھلکا کبھی انجانے میں کھا لیا اور کبھی کاج بار اس طرح سے تو پھر جو ہے اس پر وہ حکم نہیں لگایا جائے گا اسے کئی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اب مرغی ہی جیسے ہے مرغی ہے اب کیڑے مکوڑوں کے چکر میں جو ہے وہ کبھی گندگی پر بھی منہ مارتی ہے کیڑے مکوڑوں کے چکر میں گندگی پر بھی منہ مار دیتی ہے تو اس لیے اس کا حکم نہیں لگایا جائے گا جی دیکھیے بطخ جو ہے بطخ بھی جو ہے وہ حلال ہے حرام نہیں پرندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور اب یہ ہے کہ اس کا اس کی جو غذا ہے وہ گندگی نہیں ہے بلکہ کیا ہے گندگی میں جو کیڑے ہوتے ہیں وہ ان کو کھاتی ہے عام طور سے جو ہے جو تالاب ہوتا ہے اس میں وہ ہوتی ہے ہاں؟ ہاں، تالاب یا اسی طرح سے گندے نالی گندی نالی میں گندی نالی وغیرہ جو رہتی ہے تو اس میں وہ کیڑا کھاتی ہے بہرحال اس کی حربت پر نہیں کہا جا سکتا اور اگر جو ہے جلالہ میں اس کو شمار کریں گے جلالہ میں کہ وہ مطلب گھر والے جن کی بطخ ہے وہ غذا وذا کچھ نہیں دیتے ہیں کچھ کھانے پینے کی چیزیں نہیں دیتے زیادہ تر اس کا دار و مدار جو ہے اسی کی طرح کی چیزیں کیچڑ وغیرہ کھانے میں اس کا وہ ہوتا ہے تو ویسے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان جانوروں کو جو طریقہ سکھایا ہے ہاں وہ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے ہم لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے اب یہ ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہے بطخ کیچڑ میں منہ مار رہی ہے ہاں کیچڑ میں منہ مار رہی لیکن غور کریں گے آپ اس کی تحقیق اگر کی جائے تو وہ کیچڑ نہیں کھاتی اس لیے کیچڑ کھائے گی تو اس کی غذا کیچڑ نہیں ہے کیچڑ میں موجود وہ جو ہے ہاں کیڑے مکوڑوں کو کھاتی رہتی ہاں تو بہرحال طبیعت پر ہے کہ آدمی کی طبیعت چاہے تو کھائے ورنہ تو حرام کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اور فتویٰ نہیں دیا جا سکتا وعن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه في قصه الحمار الوحشي فاكل منه النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه ابو قطاد رضی اللہ تعالى عنه کی ایک لمبی حدیث ہے حمار وحشی یعنی جنگلی گدھا جس کو انگریزی میں زیبرا کہتے اس کے قصے کے بارے میں ہے ایک لمبا قصہ ہے انہوں نے شکار کیا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا تو یہ زیبرا جو ہے یہ کھانا جائز ہے یہ اس کا جو ہے جنگلی گدھوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اسی طرح سے اب وہ جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں جو لمبا سا جانور ہوتا ہے جراف جراب بھی جو ہے وہ شکاری جانوروں میں سے نہیں ہے اس کی دانت اس کے کچلی کے دانت نہیں ہوتے تو وہ بھی کھانا جائز ہے ہاں جی جی اس طرح سے تو لیکن اب جیسے ہاتھی ہے ہاتھی یہ درندہ جانور ہے چھیر پاڑ کرنے والا جانور ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں وعن بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه متفق عليه اسما بن طبی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑا ہاں ذبح کیا اور ہم نے اس کو کھایا ہاں متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے تو یہ حدیث اور اس سے پہلے بھی حدیث جو گزری ہے ہاں یہ دلیل ہے ان لوگوں کے خلاف جو کہتے ہیں کہ ہاں گھوڑا کھانا جائز نہیں ہے اگر ضرورت پڑے تو آدمی کھائے اور جب گھوڑا کھانا جائز ہے تو گھوڑی کا دودھ بھی جائز ہے پی سکتے ہیں ٹھیک ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال تعالیٰ الضب على علامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر بب یعنی سانڈا کھایا گیا صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے اور اس طرح کی کئی روایتیں ہیں ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور بھی کئی لوگوں کی روایت ہے اور ایک تفصیلی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ میمونہ بن تحارف رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے دب یعنی سانڈا پیش کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا کھانے کے لیے تو گھر کی عورتوں نے کہا کہ بتا تو دو کیا ہے یہ تو عورتوں نے بتایا کہ یہ غب ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے وہاں پر تو انہوں نے کہا کہ کیا حرام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا نہیں ہاں، حرام نہیں ہے لیکن ہمارے علاقے میں نہیں ہوتا اس لیے مجھے کھانے میں اچھا نہیں لگ رہا ہے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے سامنے کھینچا اور کھینچ کر کے ہاں پورا کھا گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے تو اس سے پتا چلا کہ بب جو ہے کھانا جائز ہے اور یہاں عربوں کے یہاں اس کو بہت کھاتے ہیں اور یہ بڑا مفید بتایا جاتا ہے شار حدیث نے بھی جو ہے اس کو بڑا مفید بتایا ہے کہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں اور مردوں کے لیے خاص کر کے اور اس کا تیل بھی جو ہے کافی مفید ہوتا ہے تو اس کا کھانا جائز ہے البتہ ایک چیز کی یہاں پر وضاحت کر دی جائے کہ بب جانور مشہور ہے معروف ہے سانڈا جس کو کہتے ہیں اپنے ملکوں میں بھی پایا جاتا ہے البتہ ایک جانور ہوتا ہے ہاں جس کو اپنی زبان میں گوہ کہتے ہیں گوہ کہتے ہیں اور وہ گوہ جو جانور ہوتا ہے وہ دب سے بڑا ہوتا ہے دب خیر دب کو بھی میں نے دیکھا کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں ہاں کافی بڑے بڑے دب ہوتے ہیں یہاں تک کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ اسے اس کی دم پکڑا ہوا تھا اور اپنے سر کے پاس تک اٹھایا تھا نیچے تک تھا وہ یعنی کافی بڑا تھا اتنے بڑے بڑے جتنے پرانے ہوں گے جتنی عمریں زیادہ ہوں گی اور نسل کا بھی وہ ہے تو بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں تو دب جو ہوتا ہے یہ دب کے علاوہ جو گو ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں غالباً جو ہے ورل کہتے ہیں یا ورل کہتے ہیں وا را لام ہے اس کا جو ہے نام عربی زبان میں تو وہ جو ہے حرام ہے اور وہ زہریلا جانور ہے وہ گوہ جو ہے وہ زہریلا جانور ہے گرچے ویسے کسی کو اس طرح نہیں کاٹتا لیکن وہ زہریلا جانور ہوتا ہے اور ایک اور بھی ہمارے علاقے میں پایا جاتا ہے جو گرگٹ سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے جس کو ہمارے یہاں بچ کھپڑا کہتے ہیں سانپ کی طرح سے اس کی دو ڈبل زبانیں نکلتی ہیں ہاں تو وہ بھی خطرناک جانور ہوتا ہے تو اسی طرح سے یہ گوہ جو ہے یہ خطرناک جانور ہے اور پرانے زمانے میں لوگ جو ہے ڈاکو لوگ جو ہے اس کو استعمال کرتے تھے ڈاکہ زنی کے لیے اس کی صفت ہاں، ہاں، اس کو بھی اور گوہ کو بھی استعمال یہ بب کو بھی استعمال کرتے تھے سانڈا کو بھی کیونکہ ان کی صفت یہ ہے کہ جہاں یہ چپک جاتے ہیں تو یہ چھوڑتے نہیں ہاں، تو اس کو جو ہے ڈاکو لوگ جو ہے پھینک رسی میں باندھ کر کے اس کو بلڈنگ پر اور جو ہے حویلی پر پھینک دیتے تھے اور پھر اسی کو پکڑ کر کے چڑھ جاتے تھے اور اس طرح سے کرتے تھے تو بہرحال اب وہ زمانہ شاید چلا گیا تو یہ گوہ جو ہے حرام ہے اور یہ الگ نسل ہے الگ چیز ہے وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله تعالى عنه أن طبيبا سأل النبي صلى الله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى قتلها أخرجه أحمد الحاكم یہ حدیث صحیح ہے عبد الرحمن ابن عثمان القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر نے ایک حکیم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میڈک کے بارے میں پوچھا جس کو وہ دوا میں ڈالتے یعنی میڈک کے بارے میں پوچھا کہ وہ دوا میں اس کو ڈالنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈک کے قتل کرنے سے منع فرمایا باب وعن رضی اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من من اتخذ الا او او زرع انتقص اجره کل قیرات متفق علیہ یہاں سے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے شکار کا اور ذبح کا باب شکار کرنے کا کن جانوروں کا شکار کر سکتے ہیں یا کن کیسے شکار کر سکتے ہیں تو ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے ہاں، کتا پالا سوائے کھیت کے کتے کے اور شکاری کتے کے اور کھیت کی حفاظت سوائے جانور کے کتے کے جانور کی حفاظت کے کرنے والے کتے کے اور شکاری کتے کے اور کھیتی کی حفاظت کرنے والے کتے کے تو روزانہ اس کا ایک قیرات ثواب اور اجر کم ہوگا صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے اب قیرات کی تفسیر جو ہے کون کتنے کتوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ کتنے کتوں کو پالنا جائز ہے استخدام کرنا ہاں استعمال کرنا جائز ہے ایک تو جانوروں کی حفاظت کے لیے بکری ہے اور اسی طرح سے دوسرے ریوڑ وغیرہ جو ہوتے ہیں جن کے پاس ہاں تو وہ کتا استعمال کرنا جائز ہے شکاری کتا جس کو سمجھا پڑھا دیا ہے معلم جسے کلب ہاں؟ معلم کہتے ہیں اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے ہاں؟ وہ الم تم من الجوارت مما المقب اللہ یہ جو ہے شکاری کتوں کے بارے میں آیت ہے اور تیسرا کتا کون ہے کھیتی کی حفاظت کرنے والے والا کتا ان تینوں کتوں کے علاوہ اور اب دیکھیے جانوروں کی حفاظت کرنے والا کتا پال سکتے ہیں کھیتی کی حفاظت کرنے والا کتا پال سکتے ہیں اور اسی میں جو ہے میں نے آج کئی لوگوں کے فتوے اور سوالات مطلب فتوے دیکھے سوال کیا گیا کیا گھر وغیرہ کی حفاظت کے لیے ہاں چوروں سے ڈاکوؤں سے بچانے کے لیے کوئی کتا پال سکتا ہے تو اس کے بارے میں بھی علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ دو شرطیں اس کی یہ ہیں کہ ایک تو یہ کتا گھر کے اندر داخل نہ ہونے پائے ہاں اور دوسری بات یہ ہے کہ کتا نجاست وغیرہ نہ پھیلائے گھر کے اندر داخل ہو کر کے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں تو اس لیے اگر گھر کی حفاظت ضروری ہو اور بلکہ کیا کہتے ہیں استراری ہو کوئی دوسری اور شکلیں نہ بن پا رہی ہو کسی کے جیسے مثال کے طور پر دنیا ہے بہت سارے علاقے ہیں جنگلات ہیں جنگلوں میں صحراؤں میں جو ہے گھر ہے لوگوں کے ہاں تو اگر وہاں پر گھر کی حفاظت کے لیے کوئی کتا پالتا ہے جس سے اندازہ ہو جائے چوروں کے ڈاکوؤں کے آنے کے وقت جو ہے اندازہ ہو جائے کتے بھونکتے لگتے ہیں تو اس طرح سے ان کتوں کو پال سکتے ہیں اور کوئی شخص اگر فیشن والے کتے پالتا ہے شوقیہ کتے پالتا ہے تو ایک تو اس کا ادر ثواب کم ہوگا ہاں اور دوسرے یہ کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے اب یہاں پر جو ہے ایک سوال اور آتا ہے کتاب البیو میں شاید گزرا ہوگا کہ پھر جب ان کتوں کے استعمال کی اجازت ہے تو پھر کیا ایسے کتوں کو خریدنا اور بیچنا جائز ہے ایسے کتوں کو خریدنا اور بیچنا جائز ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عمومی حدیث ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفام القلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت ہاں، سے منع فرمایا ہے یعنی کتے کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے تو ایسی صورت میں ایسی صورت میں یہ منع ہے البتہ اگر مجبوری کی صورت ہو کہ اس طرح کے ایسے کتے نہ ملتے ہوں ویسے تو کتے عام ہیں آدمی پالے ان کو جو ہے خریدنا نہیں پڑتا لیکن کچھ خاص کتے ہوتے ہیں جن کے اندر جو ہے خاص نسل کے کتے ہوتے ہیں جن سے لوگ جو ہے چور وغیرہ کو پکڑتے ہیں جو سونگ کر کے ہاں وہ ڈرگس وغیرہ ہے جیسے اس طرح کی منشیات کی جو چیزیں ہیں جو فوجی اس میں پالے جاتے ہیں حکومتی سطح پر تو اب اگر اس طرح کے کتے تو ظاہر سی بات ہے قیمتی کتے ہوتے ہیں تو اگر ضرورت ہے ان کتوں کے خریدنے کی تو خرید سکتے ہیں یہ مجبوری کی صورت ہے یہ مجبوری کی صورت ہے اور اب ضرورت ضرورات تو بھی حل محدورات ہاں کہ اگر اس طرح کی ضرورتیں ہوں ہاں تو جو ہے ان کو ایسی صورت میں جو حرام چیزیں ہوتی ہیں ضرورت کے بقدرے ان کا استعمال جائز ہو جاتا ہے جیسے ابھی اشارہ کیا کہ ڈرگس اور منشیات نشہ اور چیزیں جو ہوتی ہیں ہاں تو آدمی نہیں پتا پاتا ہے ہاں آدمی نہیں پتا لگا سکتا ہے یا ہو سکتا ہے مشینیں بھی نہیں پتا لگا لگا پاتی ہیں تو اس طرح کے کتے ہوتے جو سونگ کر کے پتا لگا لیتے ہیں لہذا جو ہے ایسی مجبوری کی صورت میں ان کا بیچنا اور کیا کہہ لیجیے خریدنا جائز ہے اور بیچنے کے بارے میں تو بہرحال منع ہے اگر کسی کو ضرورت ہو کسی کے پاس ہو تو دے دے لیکن اس کی قیمت نہ کھائے وعن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغسلت کلبك فذکر اسم اللہ علیہ فان امسك عليك فادركته حيا فذبحه وان ادركته قد قتل ولم ياكل منه فقله وان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تاكل فإنك لا تدري أيهما قتله وإن غميت بسهمك فذكر اسم الله تعالى فإن غاب عنك يوما فلم تجده فيه إلا أثر سهمك فقل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل متفق عليه وهذا لفظ مسلم شکار کے بارے میں یہ بہت اہم حدیث ہے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے کتے کو بھیجو چھوڑو شکار پر شکار نظر آیا شکار کو اور کتے کو شکار پر تم نے دوڑایا تو اس وقت تم اللہ کا نام لے لو یعنی بسم اللہ کر کے کتے کو چھوڑو اور ہر کتا نہیں جو قلب معلم ہے جو سکھایا ہوا کتا آپ کا ہے فائن لہذا اگر وہ کتا تمہارے لیے اس شکار کو پکڑ لے اور تم نے اس شکار کو زندہ پایا تو تم اسے ذبح کر لو اور اگر تم نے اس کو پایا کہ وہ مر گیا قتل کر دیا گیا یعنی کتے نے اس کو دبوچ دیا مر گیا اور کتے نے اس شکار سے کھایا نہیں گویا کہ شکار تو کیا لیکن پھر اس میں سے نوچ کر کے اپنے لیے کھایا نہیں بلکہ اپنے مالک کے لیے اس کو محفوظ رکھا سکھائے ہوئے کتے ایسے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکل ہو یہ شرط بہت اہم ہے کہ مر گیا اگر جانور اور اس میں سے کتے نے اپنے لیے نہیں کھایا تو ایسی صورت میں حکم ہے کہ اس کو کھا سکتے ہیں وہی نوجت اور اگر تم نے اپنے کتے کے ساتھ دوسرا کتا بھی پایا یعنی شکار کے لیے تم نے کتا چھوڑا اور پھر اس شکار پر دوسرا کتا بھی کوئی کسی دوسرے کا ہاں، اس شکار پر حملہ کر دیا تو اور پھر وہ شکار مر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کو مت کھاؤ کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ کس کتے نے قتل کیا ہے کس کتے نے اس شکار کو قتل کیا ہے یہاں تک کتے کی بات ختم ہو گئی جی بسم اللہ کر کے چھوڑ رہا ہے اور اگر تم نے تیر چلایا تو تیر چلاتے وقت بسم اللہ پڑھو بسم اللہ پڑھ کر کے تیر چلاؤ اگر پس اگر وہ شکار تم سے ایک دن غائب ہو گیا تم نے تیر مارا اور جو ہے تیر شکار پر لگا اور غائب ہو گیا وہ پھر تمہیں جو ہے وہ دوسرے دن تمہیں وہ شکار ملا اور اس میں تم اپنے شکار اپنے تیر کا اثر پاتے ہو تو اس کو اگر تم چاہو تو کھا لو یعنی شکار بسم اللہ کر کے تیر مارا اور تیر مارنے کے بعد جو ہے اس کو سمجھ میں آیا کہ تیر شکار میں لگ چکا ہے لیکن وہ شکار پرندہ کہیں بھاگ گیا جھاڑی میں جنگل میں ادھر ادھر غائب ہو گیا اب آپ کو نہیں ملا دوسرے دن آپ کو ملا تو اگر اب ظاہر سی بات ہے پرندہ مر چکا ہے اور دوسرے دن آپ نے اس میں دیکھا کہ آپ کا تیر لگا ہوا ہے اس میں نشان ہے اس کا تو اب تمہاری طبیعت ہے اس کے کھانے کے بارے میں اگر مطلب صحیح سال مطلب ٹھیک ٹھاک ہو موسم کے حساب سے اور تمہاری طبیعت چاہے تو اس کو کھا لو اور نہیں طبیعت چاہتی ہے تو چھوڑ دو ہاں لیکن ایک ایک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضابطہ بتا رہے ہیں کہ اور اگر تم نے اس کو پانی میں ڈوبا ہوا پایا شکار کیا آپ نے مارا اور پانی میں وہ چاہے جانور ہو یا پرندہ ہو پانی میں ڈوب گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مت کھاؤ کیوں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہاں، پانی میں ڈوب کر مرا ہو تمہارے شکار سے ہاں، تمہارے شکار سے یا تمہارے تیر سے نہ مرا ہو تو اب اس میں صحب کا جو لفظ ہے تیر ہے اور اس میں جو ہے گولی بھی شامل ہو جائے گی البتہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ غلیل کا شکار اس میں شامل نہیں ہوگا اس لیے کہ تیر سے یا گولی سے تو کیا ہوتا ہے گولی لگتی ہے تو خون نکلتا ہے خون بہتا ہے لیکن جو ہے غلیل سے جب مارتے ہیں تو خون عام طور سے نہیں بہتا بلکہ جانور جو ہے چوٹ لگنے کی وجہ سے گھٹ کر کے مر جاتا ہے تو اس لیے اس کی اجازت نہیں گنجائش نہیں آگے حدیث آئے گی جی ہاں زندہ اگر مل گیا تو چاہے ہی سے مارا ہو اگر زندہ مل گیا تو وہ اس کو ذبح کر دے تو جو ہے وہ جائز ہو جائے گا ایک دوسرا معاملہ ہو جائے گا یہیں تک آج کا درس روکتے ہیں صلی اللہ علیہ نبین و علیہ وسلم جی اگر وہ کھانا نہ کھائے دوسرا اگر آ گیا تو بھی نہیں کہا نہیں اس میں یہ ہے کہ پہلے اپنے کتے کے بارے میں ہے کہ اپنا کتا بھیجا اس کو چھوڑا شکار پر اور کتے نے پکڑ کر کے اس کو پکڑ لیا اگر زندہ پا گیا تو آدمی ذبح کر دے زندہ نہیں پایا مر چکا ہے شکار تو اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ آپ کا جو کتا ہے شکار کو پکڑنے کے بعد اس کے مرنے کے بعد پھر اس میں سے شکار وہیں پر ہے وہ بیٹھا ہوا اور اگر اس نے کھایا نہیں کھانا شروع نہیں کیا تو ایسی صورت میں اس کو آپ ہاں، آپ کھا سکتے ہیں لیکن اگر شکار کرنے کے بعد اس نے جو ہے مارا اور مارنے کے بعد اس میں سے کھانے لگا نوچ نوچ کر کے تو پھر جو ہے آپ نہ کھائیے کیونکہ اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے آپ کے لیے نہیں کیا ہے اور جب دوسرا کتا جب اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا تب پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے کتے نے شکار کیا کہ اس نے شکار کیا کیونکہ آپ نے جو اپنا کتا بھیجا ہے اس کو بسم اللہ پڑھ کر کے بھیجا ہے جی جی جو دوسرا کتا ہے وہ شکاری نہ شکاری کتا نہ ہو ظاہر سی بات وہ اپنے لیے شکار کرے گا لیکن اگر دوسرا کتا بھی شکاری آپ سمجھے کہ ہم دونوں گئے ہم نے اپنے اپنے کتے چھوڑے ہاں تب ٹھیک ہے تب ٹھیک ہے تب کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ دونوں لوگ ہیں